استخارہ سکھاتے تھے سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فال کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی ہے چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے جیسے قرآن کی صورت تعلیم فرماتے تھے مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان امی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں استخارہ کے معنی ہیں خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا چونکہ اس دعا اور نماز میں بندہ اللہ وجل و جل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں اس لیے اسے استخارہ کہتے ہیں استخارہ کرنے والا نقصان میں نہیں رہے گا حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے یعنی جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا جو مشاورت سے کام کرے وہ پیشیمان نہ ہوگا اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا استخارہ چھوڑنے کا نقصان سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے استخارہ کن کاموں کے بارے میں ہوگا صرف ان کاموں کے بارے میں استخارہ ہو سکتا ہے جو ہر مسلمان کی رائے پر چھوڑے گئے ہیں مثلا تجارت یا ملازمت میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے کس کا انتخاب کیا جائے سفر کے لیے کون سا دن یا کون سا ذریعہ مناسب رہے گا مکان اور دکان کی خریداری مفید ہوگی یا نہیں کون سے علاقے میں رہائش مناسب ہوگی شادی کہاں کی جائے وغیرہ وغیرہ جن کام جن کاموں کے بارے میں شریعت نے واضح احکام بیان کر دیے ہیں ان میں استخارہ نہیں ہوتا جیسے پانچ وقتہ فرض نمازیں مالدار ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان المبارک کے روزے وغیرہ کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں اسی طرح جھوٹ بولنا یا کسی کی حق تلفی کرنا وغیرہ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کروں یا نہ کروں بلکہ ان تمام کاموں میں شریعت کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے نیز استخارہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ کام جائز ہو ناجائز کاروبار وغیرہ کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان عیمِ رحمۃ اللہ تعالیٰ استخارہ سے متعلق حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بشرطیکہ وہ کام نہ حرام ہو نہ فرض و واجب اور نہ روزمرہ کا عادی کام لہٰذا نماز پڑھنے حاج کرنے یا کھانا کھانے پانی پینے پر استخارہ نہیں اس کام کا مکمل ارادہ نہ کیا ہو استخارہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ استخارہ ایسے کام کے متعلق کیا جائے جس کے کرنے کے بارے میں طبیعت کا کسی طرف میلان نہ ہو کیونکہ اگر کسی ایک طرف رغبت پیدا ہو چکی ہوگی تو پھر استخارہ کی مدد سے صحیح صورتحال کا واضح ہونا بہت مشکل ہو جائے گا صدر الشریعہ بدر الطریقت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد ریاضمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد ایک صفحہ چھ سو تریاسی پر لکھتے ہیں استخارہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کام کا پورا ارادہ نہ کیا ہو صرف خیال ہو جیسے کوئی کاروبار شادی بیاہ مکان کی تعمیر وغیرہ کا معمولی ارادہ ہو اور تردد ہو کہ نامعلوم اس میں بھلائی ہوگی یا نہیں تو استخارہ کرے استخارہ کا مطلب طلب خیر یعنی بھلائی کو طلب کرنا ہے چنانچہ استخارہ کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنا بہتر ہے ہاں کسی سبب سے عمل نہ کیا تو گناہ کار نہیں ہوگا استخارہ کے مختلف طریقے استخارہ چونکہ رب عز و جل سے خیر مانگنے یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنے کو کہتے ہیں اس لیے مختلف دعاؤں کے ذریعے رب تعالیٰ سے استخارہ کیا جاتا ہے جس میں سے ایک دعا نماز کے بعد مانگی جاتی ہے اسی وجہ سے اس نماز کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے نماز استخارہ کا طریقہ جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو دو رکت نفل پڑے پھر کہے عربی عبارت کا ترجمہ دعا اے اللہ زوجل میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے طلب قدرت کر طلب قدرت کرتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں کیونکہ تے کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تو سب کچھ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ زوجل اگر تیرے علم میں یہ امر جس کا میں قصد و ارادہ رکھتا ہوں میرے دین و ایمان اور میری زندگی اور میرے انجام کار میں دنیا و آخرت میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے پھر اس میں میرے واسطے برکت کر دے اے اللہ عز و جل اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین و ایمان میری زندگی اور میرے انجام کار دنیا و آخرت میں تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے اور جہاں کہیں بہتری ہو میرے لیے مقدر کر پھر اس سے پھر اس سے مجھے راضی کر دے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث میں وارد اس دعا میں حاض العمر کی جگہ چاہیے تو حاجت کا نام لے یا اس کے بعد یعنی اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے یعنی حاض العمر کی جگہ اپنے کام کا نام لے مثلا حاض سفر حاض نکاح حاض تجارات اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاض العمر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھنے پڑھیں مستحب یہ ہے کہ اس دعا کے اول آخر الحمد اور درود شریف پڑھے اور پہلی رکت میں کل یاہی القافرون اور دوسری میں کل ہو اللہ پڑھے اور بعد مشائق فرماتے ہیں صورت القصص کی آئج نمبر اڑسٹھ اور انہتر پڑھے اور دوسری میں سورہ عذاب کی آیت نمبر چھتیس پڑھے اشارہ کیسے ملے گا بعد مشائق کرام رحم اللہ وسلم سے منقول ہے کہ دعا کہ دعائے مذکورہ پڑھ کر باتہارت قبلہ قبلا سو رہے اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو وہ کام بہتر ہے اور سیاہی یا سرخی دیکھے تو برا ہے اس سے بچے مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس مسئلے کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے بعد صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر سوتے وقت دو رکتیں پڑھ کر یہ دعا پڑھے پھر باوضو قبلہ روح ہو جائے تو اگر خواب میں سبزی یا سفید جاری پانی یا روشنی دیکھے تو کامیابی کی علامت ہے اور اگر سیاہی یا گدلا پانی یا اندھیرا دیکھے تو ناکامی اور نامرادی کی علامت ہے سات روز یہ عمل کرے ان و جل اس اس دوران خواب میں اشارہ ہو جائے گا سات مرتبہ استخارہ کرنا بہتر ہے بہتر یہ ہے کہ سات بار استخارہ کرے کہ ایک حدیث میں ہے اے انس جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اپنے رب عز و جل سے اس میں سات بار استخارہ کر پھر نظر کر تیرے دل میں کیا گزرا کہ بے شک اسی میں خیر ہے اگر اشارہ نہ ہو تو استخارہ کرنے کے بعد اگر خواب میں کوئی اشارہ نہ ہو تو اپنے دل کی طرف دھیان کرنا چاہیے اگر دل میں کوئی پختہ ارادہ جم جائے یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں از خود رجحان بدل جائے اسی کو استخارہ کا نتیجہ سمجھنا چاہیے اور طبیعت اور طبیعت کے غالب رجحان پر عمل کرنا چاہیے صرف دعا کے ذریعے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ شامی میں لکھتے ہیں یعنی اور اگر کسی نماز پر اور اگر کسی پر نماز استخارہ پڑھنا دشوار ہو جائے تو وہ دعا کے ذریعے استخارہ کر لے استخارہ کے مختصر دعائیں مشہور محدث حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات المفاتح میں لکھتے ہیں جس کام میں جلدی ہو تو وہ صرف یہ کہہ لے اے اللہ زوجل میرا کام بہتر کر دے اور میرے لیے دو کاموں میں سے بہتر کو اختیار فرما کر اس میں میرے لیے بہتری رکھ دے یا یہ کہے دعا کا ترجمہ اے اللہ عزوجل میرا کام بہتر کر دے اور میرے لیے دو کاموں میں سے بہتر کو اختیار فرما اور مجھے میری پسند کے حوالے نہ فرما بزرگان دین رحم اللہ المبین سے استخارہ کرنے کے اور بھی کئی طریقے اور وظائف منقول ہیں مثلاً تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنا جو قلیل وقت میں مکمل ہو جاتا ہے اگر استخارے کے بعد بھی نقصان اٹھانا پڑے تو بعد اوقات انسان اللہ عز و جل سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے بہتری ہو وہ ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے لیے وہ کام عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے جی میں آتا ہے کہ میں نے تو اللہ عز و جل سے یہ چاہا تھا کہ مجھے وہ کام ملے جو میرے لیے بہتر ہو لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے اس میں میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے لیکن کچھ عرصے بعد جب وہ لیکن کچھ عرصے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ عز و جل نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی اس کے حق میں بہتر تھا حضرت سیدنا مقہول ازدی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے سنا کہ آدمی اللہ عز و جل سے استخارہ کرتا ہے پھر اللہ عز و جل اس کے لیے کوئی کام پسند فرماتا ہے تو وہ آدمی اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن جب وہ آدمی اس کے انجام میں نظر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے اس کی مثال یوں سمجھیے بخار میں تپنے والا بچہ ماں باپ کے سامنے مچل رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں گا اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز کھانا بچے کے لیے نقصان دہ اور مولک ہے چنانچہ ماں باپ بچے کو وہ چیز نہیں دیتے بلکہ کڑوی دوائی کھلاتے ہیں اب بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے پر ظلم کیا میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ مجھے نہیں دی اور اس کے بدلے میں مجھے کڑوی کڑوی دوا کھلا رہے ہیں اب وہ بچہ اس دعا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اسے عقل و شعور کی نعمت ملے گی تو اس کو سمجھ آئے گی کہ میں تو اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے لیے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کر رہے تھے ہمارا رب از وجل تو اپنے بندوں پر ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہے اس لیے اللہ عز و جل ایک مسلمان کو وہی شے عطا فرماتا ہے جو انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے بعد اوقات اس کا بہتر ہونا دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اور بعد اور بعد کا آخرت میں معلوم ہوگا دریائے نیل کے نام خط دریائے نیل ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا جس سے جہالت کی بنیاد پر لوگوں جس سے جہالت کی بنیاد پر لوگ یہ بات شگنی لیتے کہ دریا کو جان کی طلب ہے چنانچہ وہ ایک کماری لڑکی کو عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریا نیل میں ڈال دیتے جس کے بعد دریا جاری ہو جایا کرتا تھا جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی اے امیر ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا انہوں نے استفسار فرمایا کیا کہا ہم ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور اسلام پرانی وحیات رسموں کو مٹاتا ہے چنانچہ وہ رسم موقوف رکھی یعنی روک دی یعنی روک دی گئی اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا تم نے ٹھیک کیا بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے میرے اس خط میں ایک رکا ہے اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو اور اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد وحدہ کا ہار از و جل سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا تو ایک رات میں سولہ گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل موقوف یعنی ختم ہو گئی